ایرج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے جہاد کی نیت سے نکلے اللہ کے کلام اس کے وعدے کو سچ جان کر تو اللہ اس کا ضامن ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائے گا یا اس کو ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر لوٹا لائے گا صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار ایک سو تیئیس